دیکھیے ایک کام ہے وہ ایکسپینشن ود ٹیم بنانا تو کتابوں کے ذریعے سے ایکسپینشن اور دوسرا جو کام ہے وہ ٹیم بنانا ٹیم جو ہے بہت ہی زیادہ محض بنتی ہے ایسے ٹیم بنتی کہ آپ یہاں جا رہے وہاں جا رہے جہاں جا رہے وہاں جا رہے یا تقریریں کرتے ہیں اسرائیل ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان بمباری کر رہا ہے اور ہندو جو ہے جو ہے ڈیمالش کر رہے ہیں اس پر تقریر کر رہے ہیں اس سے ٹیم نہیں بنتی اس سے ٹیم نہیں بنتی تو لوگ ہے انہی سبجیکٹس پر بولتے ہیں دھواں تقریر کرتے ہیں دھواں دار تقریر کرتے ہیں جیسے ایک ساتھ دلی میں ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ وہ ہمارے مشین جوڑے ہوئے تھے مطلب وہ لوگ تھے جو ابھی مائنڈ نہیں تھے ایسے لوگ میں کہہ رہا ہوں جو سارے پڑھتے تھے وہ تو پچھلے چار سال سے وہ ہم سے کٹ گئے تھے ہاں، اگر جو دلی میں ہے وہ تو پھر ان کا ٹیلی فون آیا ابھی ایک ہفتہ ہوا پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے میں چار سال سے آپ سے میں ٹیلی فون نہیں کیا تھا نہ آپ سے ملا تھا وجہ کیا بتایا انہوں نے کہ گجرات کے معاملے میں آپ کو سخت بیان نہیں دیا گجرات رائٹ ہوا تو وہ لوگ چاہتے ہیں گجرات تو خوب دھوم دھواں دھار بولا جائے میں توڑ جائے تو خوب دھواں دھار بولا جائے امریکہ افغان سے بم مارے تو دھواں دھار بولا جائے یہ کوئی دعوتی کام نہیں ہے یہ دعوتی کام نہیں ہے ایک صاحب ہیں تو وہ باوری بس کے بارے میں جو ہم نے کوئی سخت بنانے کٹ گئے وہ آج تک کٹے ہوئے ہیں وہ تو چونکہ آدھی ہیں لوگ لوگ عادی ہیں اس بات کے کہ یہ سو کار ملی جو ایشو ہے ملی ایشو اس پر خوب دھواں بولے آپ یہ پیٹرن چلا ہوا ہے تو اس پیٹرن چلنے کے میں ہوتا ہے کہ آپ کو بھیڑ بھاڑ مل جاتی ہے کراؤڈ مل جاتا لیکن ٹیم نہیں بنتی جو سب لوگ ایسے کرتے ہیں ملی ایشو پہ دھواں دھار بولتے ہیں تو کوئی ٹیم بنا نہیں پتا کیونکہ ملی ایشو کہاں وہ باہر ہوتے ہیں یعنی مسجد ہم سے باہر ہے گجرات ہم سے باہر ہے افغانستان ہم سے باہر ہے تو ایکسٹرنل سبجیکٹ پر دھواں دھار تقریب ہوتی رہتی اور خود میں جو ہوں وہ انٹچڈ پڑھا رہتا ہوں بات پکڑیے آپ کہ لوگوں کا کیوں نہیں فرد بنتا ہے کیوں نہیں ٹیم بنتی کیونکہ ان کا جو لکھنا اور بولنا ہوتا ہے وہ ایکسٹرنل ایشوز پہ ہوتا ہے تو اپنی ذات تو ٹچ ہوتی نہیں تو انٹچ پڑی رہتی ہے تو آپ کو فرق بنانے کے لیے ٹیم بنانے کے لیے انڈیویجل کو ٹارگیٹ کرنا پڑتا ہے جب آپ ٹرائی ورک کریں گے تو وہ چیزیں ظاہر ہے کہ پھر آپ اس پر نہیں دے سکتے بیک دو چیزوں پر نہیں دے سکتے ایک پر دے گا دوسرا میں کمی آ جائے گی تو ایسے کئی لوگ ہیں کہ ان کا مائنڈ وہی تھا ملی پیٹرن جو ہے وہی تھا اب رسالہ پڑھنے لگے تھے تو جب دیکھا کہ ہم نے گجرات کے شو پر کوئی سخت بیان نہیں دیا بال بیشوشو پر سخت بیان نہیں دیا افغانستان بمبارڈمنٹ ہوا سخت بیان نہیں دیا ہم نے تو بس وہ بھگ گئے